اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کی بڑی اہمیت قرآن پاک کی صورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے اور اس کا بڑا مقام مرتبہ اور بڑی فضیلت بیان کی گئی حضرت برا ابن عادب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام شام کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آج رات کو میں اپنے گھر میں سورت القحد کی تلاوت کر رہا تھا اچانک میں نے دیکھا ہمارا گھوڑا وہاں جو بندھا ہوا تھا وہ بڑے بہت زیادہ اچھلنے اور کودنے لگا جب میں خاموش ہو جاتا تو گھوڑا بھی اپنی جگہ پر اطمینان کے ساتھ کھڑا رہتا جیسے میں سورت القحد کی تلاوت شروع کرتا ہمارا گھوڑا اچھلنے اچھلنے لگتا آخر کار میں نے اپنی نماز مکمل کیا اور باہر سے پہلے گھر میں دیکھا کہ آخر کوئی ایسا مودی جانور ہے ہمارے کمرے میں جس کو دیکھ کے گھوڑا اچھل کود کرنے لگتا ہے کوئی چیز نظر نہیں آئی تو میں باہر نکل کر کے دیکھا تو لائٹوں سے سجا ہوا ایک بہترین قسم کا محل ہمارے گھر کے سامنے سے اوپر کی طرف چلا جا رہا تھا یہاں تک کہ اتنا بلند ہو گیا کہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا وہ نبی رہے سراب میں اللہ کے بندے تم برابر اس کو پڑھتے رہنا برابر اس کی تلاوت کرنا فن کل سکینہ تو نثرت نیل قرآن وہ سکینہ تھا جو تیرے تلاوت قرآن کی برکت سے تیرے گھر میں نادل ہوا تھا اور دوسری روایت ہے آپ نے ساتھ مایا تلکل ملا اکت دن سعودی کاما کا سب جاؤ قرآن رحمت کے فرشتے تھے جو زمین آسمان پر آسمان سے زمین پر نادل ہوئے تھے اور صرف نادل ہوئے تھے لل قرآن یا لوتی کا تم جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس کو سننے کے لیے رحمت کے فرشتے آئے ہوئے تھے اور ایک روایت میں ہم نے ساتھ روایا تم نے تلاوت قرآن بند کر دیا اگر تو تلاوت قرآن برابر جاری رکھتا یہ پورے مدینے طیبہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے اس سکینے اور رحمت کے فرشتوں کو صبح دیکھ لیتی یہ بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے اس سورت کا حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت متعدد محدثین نے نقیا ہے بس صحیح صحیح مروی ہے علیہ رہے اسلام نے ساتھ نمایا لوگوں من کارا سورت الگ یوم جمعہ جمعے کے دن جس انسان نے سورت القحب کی تلاوت کر لیا اوا الحمنور مام جمع آئی او کما قال رہے السلام اللہ تعالیٰ سورت القحب کی جس نے تلاوت کر لیا جمعے کو تو تلاوت سورت القحب کی برکت سے ایک اس جمعے کو پڑھا ہے تو اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑا اعلیٰ درجے کا نور عطا کر دیتے ہیں جو نور ایمان بھی ہیں اور قیامت کے دن بھی اس کے بڑا کام آئے گا دوسری حدیث دوستو نبی علیہ السلام نے اس سے بھی بڑی فضیلت بیان کیا فرمایا من کرا سورت الکا کے مر دنیا کے کسی بھی دور دراز علاقے میں کتنا بھی دور علاقہ ہو اگر کسی نے جمعے کے دن اپنے وطن میں اپنے گھر میں اپنے علاقے میں قرآن سورت القحب کی تلاوت کیا تو کا لہ نور ہی العتیق او سما رہی صاحب جس نے سورت القحب کی تلاوت کیا جمعے کے دن دنیا کے آخری کنارے پر یہ کتنے بھی دور دراز علاقے میں بیس کے تلاوت کیا ہے تو وہاں سے لے کر کے خانے کعبہ تک اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا نور دیتے ہیں اگر وہ نور وہاں مل جائے تو پوری دنیا جو ہے اس نور سے جگمگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو جمعے کے دن سورت القحد کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک تو ہمارا سونے میں چلا جاتا ہے لاپرواہی میں چلا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا کھیل کود کے اندر وہ ہفتے بھر رہتا ہے تو جمعے کے دن پورے ہفتے بھر کی کثر کھیل کود میں نکال لیا کرتے ہیں اور اتنی بڑی فضیلت سے دوستوں وہ محروم رہ جاتے ہیں نور ایمان نور الہی اتنا بڑا نور اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر رہے ہیں لیکن محرومی ہی محرومی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعے کے دن سورت القحد کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے بھائیوں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں ان میں ایک بڑی چیز ہے جو سورت القحد کے شروع میں بیان کیا کنی متن افواہ رب العالمین نے فرمایا یہ کفار اور مشرقین جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں ان کا جرم کیا تھا کبورت کلی متن تفر جو انہوں نے اپنی زبان سے اپنے منہ سے ایک ایسی بدترین بات کہہ دی کہ اسی بات کی بنا پر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے مستحق ہو گئے اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو دوستو نبی رہے سراب تہ ماتے ہیں آدمی نیک عمل کرتے کرتے جنت کے اتنا قریب پہنچ گیا ہے کہ اگلا قدم اٹھائے تو جنت میں پہنچ جائے لیکن بالکل جہنم کے کنارے جہن جنت کے کنارے پہنچ کر کے ایک لے کا گیا تھا آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسی بدترین بات کہہ دیتا ہے کہ اس کی اس بات سے ناراض ہو کر کے اللہ تعالیٰ وہاں جنت کے دروازے سے لوٹا کر کے جہنم کے گڈھے میں داخل کر کر دیا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے دوسری چیز نبی اللہ رب العالمین نے سورت القحد کے اندر بڑی عظیم ترین چیز جو بیان کی دوستوں یہ وہ من آناب بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت قلها ولم تظلم منه شيئا رب ہو نے رات نمایا ہمارے نبی ان لوگوں کو آپ دو آدمیوں کی مثال بیان کر دیں کہا جاتا ہے دو بھائی تھے دونوں دونوں سگے بھائی کہا جاتا ہے تھے یا پڑوس کے تھے ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مال دیا اور مال بھی کیسے دیا اللہ اکبر اللہ فرماتے ہم نے اس کے لیے ایک باغ دو باغ عطا کیے جاندہ ماں ایک کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا زمیندار بنایا اور کیسے باغات کی خوبصورتی کیا تھی اللہ تعالیٰ رشاہ فرماتے ہیں ہم نے خوب بڑے بڑے دو باغ بنایا اور باغ کو وہاں فسنا ہوا بے نقلی اور اتنے عالیشان باغ بنایا کہ اس کو احاطے کے لیے عید اور پتھر کی ضرورت نہ ہوئی ہم نے کھجوروں کے درختوں کو ایسے نائن سے کنارے کنارے کھڑا کر دیا کہ اتنے خوبصورت اور اتنے گھنے باغ کھجور کے ہم نے بنا دیا کہ اسے پوری دیوار کا کام دیا کیا کرتی تھی یہ بہترین انداز سے میں نے احاطہ کر دیا نمبر دو اللہ فرماتے ہم نے انہی کھجوروں کے درختوں پر بہترین قسم کے انگور کے درختوں کو چڑھائی سیزن میں کھجور پھلنا تھا اور انگور جو ہے اپنے سیزن پر بہترین قسم کا انگور پیدا کرتا یہ تو خوبصورتی ہی بھی نمبر تین اللہ نے فرمایا وہ جاننا بہن ہوما اور کھجوروں کے باغات دونوں ان کے بیچ میں ہم نے سراعت کی زمین بڑی اچھی پیداوار کی زمین بنا رکھی تھی اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک نہر بھی ہم نے جاری کر دیا تھا جس نہر کے پانی سے پورے با دونوں باغات کی آپاسی ہوتی فصلیں اعلیٰ درجے کی تیار ہوا کرتی تھی ایک بھائی تو یہ تھا ہم نے اس کو بہت نعمتوں سے نوازا اور دوسرا بھائی جو تھا وہ بیچارہ غریب تھا مسکین تھا مال سے دولت سے لیکن ایمان اور دین اور تقوی سے اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے مالا مال کر رکھا تھا بس چھوٹا بڑا مالدار بھائی چھوٹے کے پاس تو کبھی ملنے کے لیے نہ آتا لیکن یہ غریب بھائی ایمان والا جو تھا سلے رحمی کے طور پر اپنے مالدار بھائی کے پاس ملنے کے لیے جاتا تو کہتا بس ملا جی بس نماز ہی پڑھنا مسجد ہی تمہیں نظر آتی ہے دنیا میں رہنے کے لیے کچھ اور بننا پڑتا ہے بڑا کچھ ہوشیار بننا پڑتا ہے ہمیں ذرا دیکھو کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے اللہ اکبر یہ بیچارا مسکین غریب اللہ کا شکر ادا کرتا بھائی اللہ نے ہمیں جتنا دیا ہے ہم راضی ہیں آپ کمال آپ کے لیے آپ اپنی دولت پر خوش رہیں ہیں ہم اپنے ایمان اور تقوی پر خوش ہیں اللہ نے مجھے بڑی نعمت دے رکھی ہے ایک دن ملنے کے لیے گئے نا تو مالدار بھائی نے غریب کہاں پکڑا کہاں نہیں بیچو باغیچے میں جاتے ہیں باغیچے میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد کہتا اللہ اکبر دیکھا اللہ نے مجھے کیسے مال اچھا، دیکھو ہمارے باغات ہمارے مان ہماری دولت ان تمام چیزوں کو ذرا دیکھو اور تم یہ کہتے ہو کہ مرنا ہے تو آج تک ہم نے یہی دیکھا مزے لے کر کے جو دنیا سے گیا ابھی تک واپس نہیں لوٹا یہ ملاؤں کی باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے ابھی دنیا میں ہم تم سے اچھی ہیں تو اگر تمہارے کہنے کے مطابق اللہ نے ہمیں یہاں دیا ہے تو مرنے کے بعد اٹھائیں گے وہاں اب تم سے اچھے ہی ہوں گے اللہ اکبر اس نے کہا ایمان والوں نے اللہ اکبر اکافر تھا تم نے کفر کیا ناشکری شکری کیا ارے کبر و غرور کرتے ہو ہم جیسے غریبوں کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہو لفر کا جن تھا کل تماشا اللہ لاکھوں اللہ میرے صحیح اس بات اور دولت کے ساتھ تو بڑے اپنے باغ میں داخل ہوا تو تیرا کام تنگ کرنا نہیں تھا رب کیا کا فر تھا نہ شکری نہیں تھا اللہ کا شکر گزار من تھا شکر گزاری کرتے ہوئے اس باغ میں داخل ہوتا اور کہتا ماشا اللہ لا قوت اللہ تمہیں ان الفاظ میں اللہ کی حمد سنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا تم نے یہ کمر کو غرور کیا سن لے اب ممکن ہے ہم کو آج تو غریب دیکھنا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تیری نا کی وجہ سے اس تیرے باپ کو دولت کو چھین لے اور اللہ تعالیٰ مجھے مارا اور دولت میں تجھ سے بھی بہا دے لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں وہ مال دھان اس میں غرور میں نا میں غیروں کو حقیق سمجھ رہا تھا اللہ رب العالمین نے ایسا کیا وہ ریسا میرے ہی اللہ نے عذاب نازل کیا اور لمحے گھر میں پورا باغ جل کر کے رات ہو گیا میرے بھائیوں اب وہ چیخنے چلانے لگا کاش کی میرے غریب بھائی نے جو ہم کو مشورہ دیا تھا اگر ہم وہی کیے ہوتے تو کبھی ہم سے ہمارا رب ناراض ہو کر کے ہمارے دام مال و دولت کو نہیں چھینتا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اگر خوشحال بنائے مال و دولت دولت ہے اللہ رب العالمین بہترین کاروبار سے نماز دے یا بہترین ملازمت اور نوکری سے نماز دے تو ہمارا کام شکر گزاری ہے اللہ کی حمد ہے اور برابر اپنے سے غریبوں پر فخر کرنا کبر کرنا غرور کرنا اور ان کو حقیر سمجھنا یہ بدترین جرائم میں سے ہے رب العالمین نے عبرت و نصیحت کے لیے یہ واقعہ بیان کیا ہے نمبر تین رب العالمین نے سورت القحف کے اندر قیامت کے مناظر قیامت کے بھیانک حالات کو بیان کرتے ہوئے بتایا وہ الکتاب المجرمین مشفقین مما ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها رب العالمین کہیں دنیا میں جو لوگ آخرت سے غفلت کرتے ہیں روز نماز کی پرواہ نہیں کرتے رمضان میں مسلمان بڑھ گئے اور گیارہ مہینے اسلام سے دور رہتے ہیں جمعے کے دن مسجد میں آ گئے ہفتے بھر اپنے دکانوں میں کاروبار میں کمپنیوں میں دو احباب کے ساتھ بیٹھے رہ جاتے ہیں دین کی جو دوری اختیار کرتے ہیں رب العالمین بیان فرما رہے ہیں ان کو متنوع کرتے ہیں وہ ابھی الکتاب کتاب مجر قیامت کے دن آدمی کے نام زندگی گھر کے نام اعمال کو رات لا کر کے سامنے رکھ دیجیے رکھ دیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تین میں کوتاحی کرنے والے گنہگار مجرمین بے تین جو اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے مشرقین ابھی معافی تو دیکھتے ہوں گے کہ کوئی ایک شرک چھوٹی بڑی کوئی ایک برائی بھی ایسی نہیں ہے جس کو کرامن کاتبین نے نوٹ نہ کر لیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی پر دنیا میں اس نے تنزیہ ہنسا تھا تنزیہ مسکرایا تھا تو اس مسکراہٹ کو بھی کرامن کاتبین نے نوٹ کر رکھا ہے کہ فلاں موقع پر یہ فلاں مومن کو حقیر کرنے کے لیے تن کیا مسکرایا تھا یہ ایک جرم اس کا یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ساتھ رواتے ہیں جب نام آمال دیکھے گا ہر چھوٹے پر لا یوگا درو سبیرا سارے گناہ اس کے سامنے ہیں اس وقت چیخ اٹھے گا اور کہے گا یا وہی رہتا نا ہائے ہماری بربادی میں تو ہلاک ہو گیا ہم برباد ہو گئے یہ جہنم کے جہنم آ رہی ہے ہمیں اسی میں داخل کیا جا رہا ہے مال حادل کتاب یہ نام اعمال کیسا ہے لا یوگا دیرو سبھی رتن وہ کبھی اللہ کوئی چھوٹا بڑا گنا اللہ فکرا من نہیں چھوڑا ہے ہر ہمارا کردار ہر ہماری بات اس کے اندر نوٹ کی بھی ہے میرے بھائیوں اس وقت انسان چیخے گا چلائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس برے وقت سے ہم تمام لوگوں کو بچائے نہ میں ملے ہاں کتاب ہاتھ ملے ہم خوش ہوں نام اعمال کو دیکھ کر کے ہمارے لیے یہ مصیبت کا وطن آئے وہ جی دن بھی نما وہ نام اعمال دیکھتے ہی جیسے نام اعمال دیکھا چیختا ہے چلاتا ہے روتا ہے اور کتاب کبھی رتن یہ تو نام اعمال ملتے ہی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی ذرا سنو والوں اللہ تعالیٰ رساس فرماتے ہیں وہ اپنا نام اعمال پا کر کے سیکھ رہا ہے چلا رہا ہے اپنی دنیا کی زندگی پر افسوس کر رہا ہے وہ جی دن میں جہنم اور اس کے ہی میں جہنم اس کے سامنے لا کر کے کھڑی کر دی گئی اور کہا میاں اب تمہیں یہاں جہنم کے باہر حشر کے میدان میں چیخنے چلانے کا موقع نہیں ہے اب اس جہنم داخل کیا جائے گا وہاں تو ہمیشہ چیختا چلاتا رہے گا وہ جی یوم کا ہن یو مئی تر انسان ہو وہ سوچو لہو بکھرا اب اس کو ہوش آیا اب اس کا دماغ کام کر رہا ہے ہاں دنیا میں مجھے بتایا گیا دنیا میں ہمیں سمجھایا گیا دنیا میں ہماری رہنمائی کی گئی ہمیں برائیوں سے روکا ہمیں قیامت کی یاد دہانی کرائی گئی ہم نے قیامت کے حشر کے میدان کے حالات کو سنا تھا کاش کی اس وقت میں کر لیتا افسوس کرتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا میں لہو دکھلا سوچنے کا سمجھنے کا عمل کا زمانہ گزر چکا ہے اب آخر میں اللہ کا کیا ہے مزہ قدم تو لکھایا کاش کی جو کچھ میں نے کیا تھا سب دنیا میں چھوڑ کر کے آیا قدم تو لکھایا کاش اس دنیا میں آپ کے لیے کچھ جمع کرایا ہوتا لیکن جو کیا سب دنیا میں رہ گیا ہمارے ساتھ کچھ نہ آیا ہم سب کا پھل لے کر کے آئے کوئی چیز ہم نہ لا سکے اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے بچائے اکور کو لہٰذا اللہ رادا وہاں تو بچ گئی الحمد للہ وقفا الدین صفا اما آباد نمبر چار میرے بھائیوں حضرت موسا اور خدر کا قصہ بیان کیا گیا ہے بڑی عبت و نصیحت کا ایک نبی موسا ہیں دوسرے نبی خدر ہیں لیکن موسا نے اس طرح شام کو پتا چلا کہ اللہ نے خدر کو ایک ایسا علم دیا ہے جو ہمیں نہیں دیا ہے موسا علیہ نے فوراً سالانہ موسا لکیا پر اے اللہ وہ تیرا بندہ جس کو آپ نے وہ علم دیا جو ہمیں نہیں دیا ہے آپ ذرا بتائیں کہاں ملے گا اللہ کے نے بیان فرمایا فنا جگہ جائیں جہاں دو دریائیں آ کے ملتی ہیں وہی موزا میرا بندہ شدر ملے گا اللہ کے نبی اور پیغمبر وہی کا نظور ہوتا ہے تو آج ان پر نازل کی گئی ہے وہ بھی کلیم اللہ ہیں لیکن علم کا شوق ذرا دیکھیں جب پتا چلا کہ ہاں ہم سے وہ فضر کے پاس ایسا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے فوری طور پر موسا رہے سراسلام نام نے لمبا سفر طے کیا اور خدر علیہ سلاس نام کے پاس گئے ان سے علم حاصل کیا خدر علیہ سلاد و سلام نے جتنی بھی شرطیں مقرر رکھی حضرت موسا نے کہا اے خدی آپ کی ساری شرطیں ہمیں مقبول ہیں لیکن ہمیں آپ سے علم سیکھنا ہے کہا ٹھیک ہے علم حاصل کرو لیکن میرے اوپر ذرہ برابر تنقید نہیں کرنا جو میں کہوں کاخ بند کر کے اس کو قبول کرنا بہرحال موسا نے شاگردی اختیار کیا اور سورت القحص کے اندر واقع ہے اور صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل موجود ہے اسی طرح سے میرے بھائی بھائیو اللہ رب العالمین سورت القحف کے اندر ایک بڑی عجیب باتیں ہاں، اور بیان کی ہے جو نمبر چھ ہے اللہ اکبر کل ہر حکم دل اکثرین آمانا الدین شاہم کی حیات دنیا وہ یہ سبون ان سرون سنا رب العالمین نے ساتھ نمایا اے نبی ہم آپ کو بتائیں کہ تو قیامت کے دن اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اور خسار میں قیامت کے دن کون ہوگا اللہ نے فرمایا یہ نبی بتائیے مسلمانوں بتاؤ میرے بندوں بتاؤ اکثرین اور قیامت کے دن عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اور خسارے اٹھانے والا کون ہوگا اللہ نے ساتھ فرمایا اللہ دین الحیات دنیا یہ وہ ہوگا جس نے ساری زندگی دنیا اکٹھا کرنے میں گزار دی اللہ نے زندگی دی تھی وما الجن والانس الا ليعبدون تبارك الذي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ ارشاد نمایا ہم نے موت اور حیات اس لیے دیا ہے تاکہ تم نے دیکھے کون اچھے عمل کرتا ہے لیکن انسان نے ساری زندگی دنیا کے پیچھے صرف کر دیا اور بسا کر اور کچھ دین کے نام پر کرتا بھی رہا کے طور پر بدعات کی روشنی میں باپ دادا کے رسم و رواج کے طور طریقے پر وہ کچھ نیکیاں کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ساری نیکیاں اس کی برباد کر دی گئی وہ یہاں سب ہونا ان یوں سنا اپنے سے ہی سمجھ رہا تھا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جس کو اچھا کام سمجھا تھا وہ بھی برا ہی کام تھا اس لیے لیے میرے بھائی کو شرک یا سے بدتوں سے باپ دادا کے رسم و آواز سے اور انحراف جو کتاب سنت سے ہٹ کر کے بہت سارے اعمال کرتے ہو وہ اعمال اللہ تعالیٰ جہاں قابل قبول نہیں ہے خاص طور سے یہ چند مہینوں سے ہمارے ہاں آدمی دین کے نام پر اپنی جان بھی دے رہا ہے کبھی اس مسجد میں دھماکہ کبھی اس مسجد میں دھماکہ کبھی وہاں خود کچھ حملے کر کے وہ یہاں ان یوں سے سنا وہ سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا یہ اچھا نہیں کر رہا ہے بلکہ دنیا میں سب سے خطرناک انسان جو انجام کے اعتبار سے جس برائی کو نیک سمجھ کے کر رہا ہے سب سے بڑا خسارے میں یہ انسان ہوگا نمبر آٹھ میرے اس سورت اندر اللہ نے بہت ساری چیزیں جو بیان کی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے ذل اور یاجوج ماجوج کا قصہ وہ کلو نکان دل نہیں کیا ہے نہیں ایک علاقہ ایسی تھا بیچارے غریب مسکین اپنی کھیتی باڑی اپنے کاروبار اپنے مویشی اور جانوروں کو چرا کے زندگی گزارتے تھے پڑوس میں ایک ظالم قوم تھی ظالم قوم وہ ظالم قوم کرتی تو کچھ نہیں تھی دوسروں کی دولت پر نگاہ وہ غریب لوگ غریب لوگ اپنے جانوروں کو چھوڑ رکھے ہیں جب ان کو گوشت کی اور پیسے ضرورت پر آئے چلے آئے اور غریبوں کی بکریاں پکڑ لے گئے ہنسنے تیار کیا غریبوں نے آئے وہ داسو بدماش ہنسنے دے کے چلے گئے دے غریب لوگ ایک مرد مومن ایک مرد مومن ذل کرنے اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور حکومت عطا کیا وہ ممالک کو فتح کرتے ہوئے اس علاقے میں پہنچ گیا اسی لیے آج کہا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ سکندر ظلم کرنے تھا وہاں پہنچ گیا غریب لوگوں نے اپنی تکلیف بیان کی کہا کہ ٹھیک ہے ہم انتظام کر دیں گے غریبوں نے کہا کوئی ایسا انتظام کریں کہ ظالموں کے ظلم سے میں ہم لوگ بچائیں ان ظالموں کے ظلم سے ہم کو بچاؤ جو چاہو گے دیں گے لیکن نیک باد امام عادل نے کہا ہمیں کچھ نہیں ضرورت چاہیے سارا کام ہم کریں گے کوئی ہمیں پیسہ نہیں چاہیے بس محنت مزدوری تم لوگ خود کر لو کہا ٹھیک ہے تو اس نے سد سکندری تیار کر دیا ایسی دیوار کی دیا کہ اللہ نے فرمایا قیامت تک اس دیوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا یہ ہے یاجوج ماجوج ظالم اور وہ قوم غریب تھی مسکین مظلوم اس سے پتا چل گیا کیا تک آنے باقی رہنے والی کتاب میں اللہ تعالی نے سالم مضروب کی داستان بیان کر کے کہا ہمیشہ عادل مسلمان بادشاہ جو ہوتا ہے اس کا کردار یہ ہوتا ہے مجلوبوں کی مدد کرنا اور سالم کو دنیا سے ختم کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج ایسے ہی بادشاہ ہمارے ہاتھ کچھ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور ایسے ہمارے اوپر حکام ادا کر دے جو اسلام کے پاس بنے مذروم مظلوم کے ہمدرد بنے ظالموں کے ظلم کو کچلنے والے بنے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک اور اتاہے بنائے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے شیخ خلا خلیفہ رئیس الدونا اور ان کے ساتھیوں کے اللہ تعالیٰ مدد فرما ہر کار خیر میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کر ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کو روک لے ہر بڑا آفت سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے مجاہدین جہاد کر رہے ہیں مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما اور جو جن کی جانے جا رہی ہیں شہید ہو رہے ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لے ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے ہر ان کے تمام لفظوں سے درگزر فرما ان کے اہل ویان آبا بادشاہ بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ نے عمل بدل عطا فرما اور صبر جمیل عطا فرما الہرامین جس شہر میں رہم ہے وہاں کے حاکم شیخ سلطان القاسمی ہیں بہ اللہ کو ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا لے الہرامین ان سے وہ کام ہے جو قوم کے لیے ملت کے لیے امت کے لیے فلاح اور کامیابی کا سبب بنے ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں جس میں ملت کا امت کا قوم اور وطن کا نقصان اور خسارہ ہو العالمین ان سے وہی کام لے العالمین ہر اچھے کام کی توفیق عطا فرما اور ہر غلط کام سے اس میں آپ کی ناراضگی ہو ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اللہ محمد والمسلمات عباد اللہ رحم